سالم بن ابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں مکے کی جانب سے مدینے آئے تو میرا اونٹ بیمار ہو گیا اور انہوں نے ان سے مکمل قصے سمیت حدیث بیان کی اس میں ہے پھر آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنا یہ اونٹ فروخت کر دو میں نے کہا نہیں بلکہ وہ ویسے ہی آپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ مجھے فروخت کر دو میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول وہ آپ ہی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو میں نے کہا ایک آدمی کا میرے سونے کا ایک اوقیہ یعنی گرام ہے اس کے عوض یہ آپ کا ہوا آپ نے فرمایا میں نے لے لیا تم اس پر مدینے تک پہنچ جاؤ کہا جب میں مدینے پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا انہیں ایک اوقیہ سونا اور کچھ زیادہ بھی دو کہا انہوں نے مجھے ایک اوقیہ سونا دیا اور ایک قرآن زائد دیا کہا میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زائد عطیہ مجھ سے کبھی الگ نہ ہوگا کہا تو وہ میری تھیلی میں رہا حتیٰ کہ حرہ کی جنگ کے دن اہل شام نے اسے مجھ سے چھین لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ایک